السلام علیکم this is lecture 44 of introduction to psychology as we said in the last lecture today we'll be talking about an interesting and a relatively new field and sub specialization in psychology but before that Let's quickly go through what we did in the last lecture. In the last lecture, we talked about consumer psychology, the focus of interest of consumer psychology, history of modern consumer psychology, basic terminology and subfields of consumer psychology, advertising appeals, psychographic profiles, subcultural differences in consumer behavior, and consumer decision making today we are going to talk about sport psychology sports میں آپ میں سے اکثر لوگ دلچسپی رکھتے ہوں گے اور کچھ اسپورٹس تو ایسی ہیں کہ ہمارے ملک میں ان کو قومی اسپورٹس کا درجہ حاصل ہے اسپورٹس میں لوگ بھی انٹرسٹ لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اسپورٹس مین کی پرفارمنس ایک الگ اہمیت کی حامل ہے اگر اسپورٹس پرسنس اچھا نہ کھیلیں اور اچھے کھیل کا مظاہرہ نہ کریں تو دیکھنے والوں کا انٹرسٹ بھی ختم ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ شاید لوگ کھیلوں میں دلچسپی لینا چھوڑ دیں کھیلوں میں تمام تر دلچسپی کا مرکز اور محور کھیلنے والے کی یا کھلاڑی کی پرفارمنس ہوتی ہے اسپورٹ سائیکولوجی سائیکالوجی کی وہ برانچ ہے جو کھیل کھیلنے والے کھلاڑیوں کی پرسنالٹی اور اس پر اثر انداز ہونے والے مختلف ویریبلس کی اسٹڈی کرتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اسپورٹ سائیکولوجی کی ڈیٹیلس میں جائیں کچھ چیزوں کے بارے میں غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں ان کے جواب معلوم ہے یا ان کے جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں اسپورٹ سائیکولوجی کو پڑھنا ہوگا have you ever thought about these issues one why don't cricketer show a constant performance to Why do they come back to the pavilion when we expected them to make a century, but they came with a duck? 3. Why do sportsmen end up with a sprain or a pulled muscle when they had to play a crucial match? Why do spectators cheer up their favorite team and hoot the other ones? Why do some players become aggressive, agitated, irritable, and even refuse to play when hooted or teased by the crowd. اس میں سے بہت سی چیزیں ہماری کامن آبزرویشن ہے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم کھلاڑیوں سے اور خاص طور پہ اپنے کرکٹر سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت شاندار سینچری بنائیں گے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی کم اسکور پر آؤٹ ہو گئے یا ہم ہاکی کی ٹیم دیکھیں اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ٹیم جیتے گی اور نو دس گول کر لے گی لیکن وہ ایک بھی گول نہیں کر پاتے اس کے علاوہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کھلاڑی سے یہ توقع ہی نہیں کر رہے تھے کہ وہ دس یا بیس رن سے زیادہ رنز بنا سکتا ہے لیکن وہ پچاس یا ساٹھ رنز بنا لیتا ہے یہ تو کھلاڑیوں کی پرفارمنس کی بات ہے اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹیم یا کسی اور ملک کی ٹیم بہت پریشر میں ہوتی ہے تو ٹیم کا کیپٹن کسی فزیکل انجری کا شکار ہو جاتا ہے وہ کھلاڑی جس پر ساری ٹیم ڈپینڈ کر رہی تھی اور ان کا خیال تھا کہ اس کھلاڑی کی وجہ سے وہ میچ جیت جائیں گے اس کو یا موچ آ جاتی ہے اسپرین ہو جاتا ہے یا کوئی پٹھا کر جاتا ہے مسل پل ہو جاتا ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ اگلے دو روز یا اگلے تین روز میچ نہیں کھیل پائے گا اور یہ بھی معلوم نہیں کہ سیریز میں دوبارہ کھیلے گا یا نہیں کھیلے گا پھر ایک تیسری چیز جس میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ کھیل پر اس کا بہت اثر ہے اور جو کہ ایک اہم فیکٹر کی حیثیت رکھتی ہے وہ ہے تماشائیوں کا یا اسپیکٹرس کا رویہ کھلاڑی جب کھیل رہا ہوتا ہے تماشائی اگر اس کو ایک اچھے طریقے سے انکریج کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی انکریجمنٹ اور ان کی چیئرنگ کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ کھلاڑی کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب میرے ساتھ ہیں اور جو ایفرٹ میں کر رہا ہوں اس میں یہ میرا ساتھ دے رہے ہیں اور میرے بوجھ کو بانٹ رہے ہیں تو کھلاڑی کسی اور طرح سے پرفارم کرتا ہے جب کھلاڑی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا بہت دیر تک وہ کوئی اسکور نہیں دکھا پاتا تو لوگ اس کو بہت بری طرح سے ہوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں آوازیں کسنا شروع کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں اکثر ہم دیکھتے ہیں یا کم از کم ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس ہوٹنگ کے نتیجے میں کھلاڑی جو ہے وہ پہلے سے بھی خراب کھیلنا شروع کر دیتا ہے اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کھلاڑی تماشائیوں کے رویے کی وجہ سے غصے میں آ جاتا ہے بعض اوقات کھیلنے سے انکار کر دیتا ہے میدان چھوڑ کر چلا جاتا ہے بعض دفعہ امپائر کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے امپائر کے کسی فیصلے پر کھلاڑی اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اور ان میں تکرار شروع ہو جاتی ہے یا کھلاڑیوں کے آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے اور ایسی چیز عام طور پر اس وقت ہو رہی ہوتی ہے جبکہ میچ ہمارے لیے جو کہ ہیں یا جو ان کی ٹیم کے سپورٹرز ہیں بہت اہمیت رکھتا ہے اور ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے یا تماشائیوں کو یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم کچھ اور چاہ رہے ہیں اور کھلاڑی اس وقت کچھ اور کر رہا ہے کھلاڑی وہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے جو کچھ ہم چاہ رہے ہیں ویسا کیوں نہیں ہو پا رہا یا ایک ٹیم جو جس کو اپنا میچ ڈوبتا ہوا دکھائی دے رہا تھا تماشائیوں کے حوصلہ افزائی کی وجہ سے کس طرح سے میچ جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے یہ سب وہ فیکٹرز ہیں جو کہ اسپورٹ سائیکولوجی اسٹڈی کرتی ہے تو اگر ہم نے شروع میں جو تمام باتیں آپ سے پوچھی تھی اگر آپ نے ان پہ غور کیا ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جواب ہمیں ایک جگہ سے مل سکتا ہے the answer to these sport psychology سب سے پہلے تو یہ کہ اسپورٹ سائیکولوجی ہے کیا اسپورٹ سائیکالوجی کوئی بہت پرانا ڈسپلن نہیں ہے گو کہ انسان کی تاریخ میں ہمیشہ سے کھیل اور کھیلوں کی اہمیت ظاہر ہوتے رہے ہیں انسان ہمیشہ سے کسی نہ کسی طرح کے کھیلوں میں انوالو ہوتا رہا حصہ لیتا رہا ہر دور میں مختلف طرح کے کھیل رواج میں تھے اور کمپیٹیو اسپورٹ ہمیشہ سے موجود تھی ہمیشہ سے یہ کانسیپٹ بھی موجود تھا کہ مختلف بادشاہ جس زمانے میں بادشاہوں کی حکومت تھی وہ مختلف کھلاڑیوں کو ٹرین کرنے کے لیے اور ان کی پرورش کے لیے اور ان کی صحت کے لیے بہت زیادہ رقم خرچ کرتے تھے اور ان کا تمام دھیان رکھتے تھے اور ہر کھلاڑی اپنی اسٹیٹ کی یا اپنے ملک کی اپنی ریاست کی نمائندگی کرتا تھا اور اس کو ایک نمائندے کے طور پر اور سفیر کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا تھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک کھلاڑی اس حیثیت میں کھیلتا ہوگا یا اپنے مالک یا اپنے بادشاہ یا اپنے راجا یا مہاراجا کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ تمام اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے جس کا مطلب یہ تھا کہ اسٹیٹ کی خواہش ہوگی اور ایڈمنسٹریشن کی خواہش ہوگی تو اس کو اتنی اچھی ٹریننگ دی جائے کہ وہ جو چیز بھی کھیلنے جا رہا ہے چاہے وہ ریسلنگ ہو سکتی ہے یا مختلف طرح کے ایتھلیٹکس یا کسی کھیل کا اسپورٹ کا میچ جب اس میں جائے تو کامیاب ہو کر آئے اور کامیابی کے لیے ضروری سمجھا جاتا تھا کہ کھلاڑی کی صحت اتنی اچھی ہو اس کی فزیکل کنڈیشن اتنی اچھی ہو اس کا اسکل اتنا اچھا ہو کہ اس کو کوئی شکست نہ دے سکے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کھلاڑیوں کی تربیت اور اس کی حوصلہ افزائی اور ان کی پرورش اور ان کی اسٹرینگ کے لیے ہمیشہ سے کام کیا جاتا تھا اس کے اوپر سائنٹیفک طریقے سے ریسرچ نہیں کی جا رہی تھی اپنے اپنے طور پر لوگوں کے اپنے نظریات تھے اپنی تھیریز تھی اپنے فلسفے تھے اس کے مطابق وہ کھلاڑیوں کو ٹرین کرتے تھے اور ایجوکیٹ کرتے تھے اسپورٹ سائیکولوجی کافی دیر سے وجود میں آئی بطور ایک الگ ڈسپلن کے sports psychology exercise and sport psychology is division forty seven of A P A P A کا فورٹی سیون ڈیویژن ہے سائیکالوجی جس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ریسنٹلی ڈیویلپ ڈویژن ہے یا ایک نئی برانچ ہے جو کہ بہت سال پہلے مثلا مثال کے طور پر تیس سال پہلے ایگزٹ نہیں کرتی تھی اور اگر اس میں کی جانے والی ریسرچ اس وقت موجود تھی تو کم از کم اس کو ایک الگ ڈسپلن کی حیثیت حاصل نہیں تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے کھیل کمرشلائز ہوتے جا رہے ہیں انویسٹر اس میں بہت زیادہ پیسہ لگا رہے ہیں اسپانسر اس میں رقم خرچ کرتے ہوئے فائدہ محسوس کرتے ہیں اور دیکھنے والے ان میں جا کر اطمینان محسوس کرتے ہیں اور پیسہ خرچ کر کے ٹکٹ لے کر جاتے ہیں اور کھلاڑیوں کو بھی بہت اچھے اماؤنٹ پے کیے جاتے ہیں تو یہ ایک کمرشل چیز بن گئی ہے اور جس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے پراپر ٹریننگ اور کانسنٹریشن کی ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ کیسے ڈسپلن کی ضرورت محسوس ہوئی جو اس سب کچھ کو دیکھ سکتا ہو کنٹرول کر سکتا ہو مینج کر سکتا ہو اور اس پر نت نئی ڈیولپمنٹس کی ریسرچ کر سکتا ہو sports psychology is the branch of psychology this studies understands describe and predicts the impact of psychological variables on athletic and sport performance psychology کے جتنے بھی پرنسپلس ہیں جتنا بھی نالج ہے جتنے انفارمیشن ہے اس سب کو اسپورٹس پر اپلائی کرنا یہ دیکھنا کہ اسپورٹس مین کی سائیکالوجی کیا ہے اور کیا وہ دوسرے لوگوں سے مختلف ہے کس طرح سے ان کی پرفارمنس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے کیسے ان کو موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے یہ سب کچھ ایک اسپورٹ سائیکولوجسٹ کا کام ہے sport psychology is the application of the principles knowledge training and understanding of psychology for the understanding of factor performance with an aim to improve it and to make the sports persons feel stronger and more confident ایک اسپورٹس مین کے لیے کانفیڈینس ایک ضروری کیریکٹرسٹک ہے اگر کوئی شخص بہت سے لوگوں کے سامنے جا کر پرفارم نہیں کر سکتا تو وہ ایک اچھا اسپورٹس مین نہیں بن سکتا کیونکہ کوئی بھی کھیل ایسا نہیں جو کہ ایک شخص اکیلا تنہائی میں کھیلے کھیل ہمیشہ دوسرے لوگوں کی موجودگی میں ہوتا ہے اور اس میں کمپٹیشن انوالوڈ ہوتا ہے اس لیے سیلف کانفیڈینس ایک کھلاڑی کے لیے ایک ضروری چیز ہے اسپورٹس سائیکولوجسٹ کھلاڑیوں کے کانفیڈینس پہ کام کرتے ہیں اور اس میں کافی ریسرچ بھی انہوں نے کی ہے اسی طرح سے کھلاڑی کی انگزائٹی کیسے کم کی جا سکتی ہے اس کی اسٹریس کو کیسے گھٹایا جا سکتا ہے ان چیزوں پر بھی اسپورٹ سائیکولوجسٹ ریسرچ کرتے ہیں اور اس کی ٹریننگ دیتے ہیں according to Brown and Mahoney sport psychology is the application of psychological principle and physical activity at all level of skill development یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اسپورٹ سائیکولوجی صرف اسپورٹس کے ساتھ ڈیل نہیں کرتی ہم عام طور پہ اسپورٹس ان کھیلوں کو کہتے ہیں جس میں ہم ٹیم کے طور پر کام کرتے ہیں اور ایک میچ کی صورت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں کسی بھی طرح کی فزیکل ایکٹیویٹی کو ایکسرسائز کو ایتھلیٹکس کو اسپورٹ سائیکولوجی میں شامل کیا جاتا ہے ہسٹری آف اسپورٹس سائیکولوجی جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کی ہسٹری کچھ اتنی پرانی نہیں ہے کھیلوں میں انٹرسٹ ہمیشہ سے تھا لوگ اس پہ بھی توجہ دیتے تھے کہ کھلاڑیوں کی پرفارمنس کو بہتر کیسے بنایا جائے ان کو انکریجمنٹ کیسے دی جائے ان کو انعام کیسے دیے جائیں اور جو لوگ کسی طرح کی غلطی اپنے کھیل میں کر رہے ہیں اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے لیکن فارمل صورت میں اسپورٹ سائیکولوجی کافی لیٹ سامنے آئی although man was always interest in sports in improving sport performance in sport training and in negatively affecting the performance of the upon the history of scientific research in psychology is not very old research and psychological aspects of sport اور یو ایس دیکھا گیا ہے کہ یورپی ممالک میں اسپورٹس پر کی جانے والی ریسرچ اور اسپورٹس سائیکالوجی یا اس سے ملتے جلتے ڈسپلنس کا آغاز پہلے ہوا ان ممالک میں مختلف طرح کی اسپورٹس پر ایتھلیٹکس پر اور فزیکل ایکٹیویٹی پر زیادہ توجہ دی جا رہی تھی اسی لیے اس کے سائیکولوجیکل ایسپیکٹس پر بھی زیادہ کام کیا جا رہا تھا امریکہ میں یہ چیز ذرا دیر سے شروع ہوئی لیکن اس کو رواج بہت جلدی ملا اور بہت جلد یہ مختلف شعبوں میں اور کھیل کے مختلف ایسپیکٹس پر اور ہر طرح کی فزیکل ایکٹیویٹی پر حاوی ہو گیا اور بہت سی ریسرچ اس میں ہونے لگ گئی the earliest proper sport research was reported by Norman Triplett in 1897 Norman Triplett نے 1897 میں ایک ریسرچ اسپورٹس پرفارمنس پر کی اور اس کو عام طور پر اسپورٹس پرفارمنس کی پہلی اوتھینٹک اور نسبت سائنٹیفک ریسرچ کا درجہ حاصل ہے اس ریسرچ میں انہوں نے سائیکلسٹ کی پرفارمنس کو اسٹڈی کیا analyse the performance of of cyclist under social for this purpose he کیافارمنس field observation and secondary data he report from his research that the presence of other competitors could compete better cycling performance انہوں نے اپنی اسٹڈی میں سائیکلسٹ کی پرفارمنس اور اس کی relationship with social facilitation کو اسٹڈی کیا اور دیکھا گیا کہ سوشل فیسیلیٹیشن جو ہے وہ کھلاڑی کی پرفارمنس پر اپنا اثر ڈالتی ہے اور یہ دیکھا گیا کہ جو کھلاڑی اکیلا سائیکل چلا رہا ہو اس کے مقابلے میں جب اس کے ساتھ کمپیٹیٹر ساتھ ساتھ جا رہے ہوں تو اس کی پرفارمنس پہلے سے بہتر ہوتی ہے جس کا مطلب ہے کہ کمپیٹیٹو اسپورٹ میں انسان زیادہ اچھی طرح سے پرفارم کرتا ہے بنسبت ایسی اسپورٹ کے جس میں کسی کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ کمپٹیشن نہ ہو رہا ہو صرف انسان اپنی پرفارمنس کا خود مظاہرہ کر رہا ہو Coleman Roberts Griffith he is known as the father of sports psychology in North America he establish the first sport psychology laboratory at the university of in nineteen Griffith نے اللینوائے میں اسپورٹ سائیکالوجی کی پہلی لیبوریٹری کا آغاز کیا جس کا مطلب ہے کہ یہ وہ جگہ تھی اور یہ وہ مقام تھا جہاں سے اسپورٹس سائیکولوجی میں پراپر سائنٹیفک ریسرچ کا آغاز ہوا the nature of psycho motor learning and the relationship between personality variables and physical performance Griffith نے پہلی دفعہ سائیکو موٹر ڈیولپمنٹ اور اس سے ریلیٹڈ اسکلس اور ایکٹیویٹیز پر ریسرچ کی اور اس کے ساتھ ساتھ وت ریفرس ٹو اسپورٹس اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پرسنالٹی ویریبلس کی ریلیشن شپ کو بھی اسٹڈی کیا اور ایک دفعہ جب یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو اس طرح کی لیبوریٹریز اور جگہ پہ بننی شروع ہو گئی اس طرح کی ریسرچ اور جگہ پر ہونی شروع ہو گئی مختلف یونیورسٹیز میں اسپورٹس سائیکالوجی کی تعلیم شروع ہو گئی لوگوں نے اس میں ڈگری حاصل کرنا شروع کر دی اور جیسے جیسے اس وقت بھی مختلف طرح کی اسپورٹس کمرشلائز ہو رہی تھی تو جہاں پر مختلف ٹیمز اور مختلف آرگنائزیشنز اچھے کوچز ہائر کر رہی تھیں انہوں نے اسپورٹس سائیکولوجسٹ کو بھی ہائر کرنا شروع کر دیا the formative years of sports psychology the period two is considered as the formative years of sports psychology sports psychology emerges as a separate discipline distinct from exercise physiology and motor learning انیس سو پچاس سے انیس سو اسی تک کی تین دہائیوں میں اسپورٹ سائیکولوجی نے ایک بنیادی شیپ پائی یہ اس کے فارمیٹو ایئرس تھے جس میں اس کی ایک ابتدائی شکل نکلی اور اس کو ایک جدا ڈسپلن کے طور پر تسلیم کیا گیا اس سے پہلے ایکسرسائز فیزیولوجی یا موٹر لرننگ کی فیلڈس موجود تھیں اور اسی میں ہی اسپورٹس پرفارمنس کو اسٹڈی کیا جا رہا تھا ایتھلیٹکس میں بھی انہیں چیزوں کو دیکھا جا رہا تھا اور ایتھلیٹکس اور اسپورٹس کو ایکسرسائز فیزیولوجی کے زمرے میں شامل کیا جاتا تھا یا موٹر لرننگ میں لیکن 1950 سے لے کے 1980 تک جو ریسرچ ہوئی اور سائیکالوجسٹ نے اس پہ جو کام کیا اس کے نتیجے میں ایک سٹیج وہ آئی کہ اسپورٹ سائیکالوجی کو ایک الگ ڈسپلن تسلیم کر لیا گیا اور اس کو ایکسرسائز اور اسپورٹ سائیکولوجی کا ایک علیحدہ نام مل گیا the subject matter of sport psychology it course education training research and sport performance کسی بھی دوسرے ڈسپلن کی طرح سب سے پہلا کام جو ایکسپورٹ سائیکولوجسٹ کر سکتا ہے وہ یہ کر سکتا ہے کہ لوگوں کو اس کی تعلیم دے سکتا ہے وہ ایجوکیٹر ہو سکتا ہے دوسرے وہ اس میں ریسرچ کرتا ہے لیکن اصل چیز جو ایک پریکٹیکل فیلڈ ہے وہ ہے اسپورٹس سائیکولوجسٹ کا کام اسپورٹس پرسنس کے ساتھ یعنی ان کی اسپورٹس پرفارمنس پر اثر انداز ہونے والے ویریبلس کی ریسرچ ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ان پر کام کرنا اور اسپورٹس پرفارمنس کی امپروومنٹ کے لیے نت نئے طریقے ڈیوائز کرنا اور پہلے سے موجود طریقوں کا استعمال کرنا کھلاڑیوں کی اسٹریس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ لوگ کام کرتے ہیں انگزائٹی کو کم کرنے کے لیے یہ لوگ ان کے مددگار ثابت ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اس بات کی ٹریننگ دیتے ہیں کہ وہ تماشائیوں کے بہیویئر کا کم سے کم اثر لیں اور اپنی پرفارمنس اور اپنی ٹاسک اور اپنے اسکل پر کانسنٹریٹ کریں یعنی اگر آپ ایک میدان میں ایک اسٹیڈیم میں کھڑے ہو کر کھیل رہے ہیں تماشا ہی بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں تو آپ کی توجہ اس شور پر نہیں جانے چاہیے آپ کی توجہ ان الفاظ پر نہیں جانے چاہیے جو وہ آپ کی مخالفت میں یا شاید آپ کے فیور میں ادا کر رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سب کچھ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اور وہ گیند آپ کی نظروں سے اجل ہو جائے جس کو آپ نے ہٹ کرنا تھا یعنی اسپورٹ سائیکولوجسٹ کھلاڑی کو یہ تربیت دے گا کہ اس نے اس گیم پر اور اپنے بیٹ پر اور اپنی پرفارمنس پر اور اپنی ٹیم پر کانسنٹریٹ کرنا ہے باہر جو کچھ ہو رہا ہے that is just like a T V programme اگر ٹی وی پر کوئی پروگرام چل رہا ہے اور آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں تو وہ پروگرام بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہوتا ہے آپ اپنا کام کرتے رہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے کام کو چھوڑ دیں یا اس کو غلط کرنا شروع کر دیں یا آپ سیدھے چل رہے تھے تو الٹا چلنا شروع کر دیں ایسا نہیں ہوتا جو آپ کر رہے تھے وہ کرتے رہتے ہیں بیک گراؤنڈ میں وہ پروگرام بھی چلتا رہتا ہے جب آپ اپنا کام ختم کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس پروگرام پر کانسنٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی چیز کی تربیت اسپورٹ سائیکولوجسٹ کھلاڑیوں کو دیتا ہے اسپورٹ سائیکولوجی میں کی جانے والی ریسرچ کا ایک بڑا حصہ اس بات کو دیکھنے کے لیے بھی وقف ہے کہ وہ کون سی کیریکٹرسٹکس ہیں وہ کون سے سائیکولوجیکل ٹریٹس ہیں یا کوالٹیز ہیں جو کہ اسپورٹس پرسن میں اور ایتھلیٹس میں پائی جاتی ہیں اور دوسرے لوگوں میں نہیں یعنی یہ کہ کھلاڑیوں کی کوئی خاص سائیکولوجیکل کیریکٹرسٹکس ہیں یا نہیں psychological characteristics of athletes one of the areas of special interest to the sport psychologist is the study of personality characteristics of athletes and sports persons one could predict sport performance and choose good athletes knew one knew the psychological sport performance آخر اسپورٹ سائیکولوجسٹ کھلاڑیوں کی سائیکولوجیکل کیریکٹرسٹکس کیوں اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں اس کی وجہ آبیس ہے اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ کھلاڑیوں اور دوسرے لوگوں میں یا sport persons and non sports persons میں کوئی فرق ہے ان کی سائیکولوجیکل کریکٹرسٹکس فرق ہے کوئی پرسنالٹی انڈیکیٹرس ایسے ہیں جو کھیلنے والوں کو یا اچھا کھیلنے والوں کو الگ کرتے ہیں نہ کھیلنے والوں سے یا برا کھیلنے والوں سے تو ہمیں بہت آسانی ہو جائے اچھے کھلاڑیوں کو چننے میں اور یہ پرڈکٹ کرنے میں کہ آج ان کھلاڑیوں کو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں کل کو ان میں سے کون کون ہے جو اچھے کھلاڑی بن سکیں گے اور اگر ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں اور ان کو اگر ہم پک کر لیں تو ان کی ٹریننگ پر ہم کانسنٹریٹ کریں اور ان کو انٹینسو ٹریننگ دیں تاکہ وہ آئندہ اچھا پرفارم کر سکیں one has to be clear about different connotation of athletes and sportsmen the two terms I use differently in everyday life vocabulary to it psychologist these two do not mean much different یہاں پر دو لفظ ہم بار بار استعمال کر رہے ہیں ایتھلیٹس اور اسپورٹس پرسنس یا اسپورٹس مین عام طور پہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایتھلیٹس بالکل فرق چیز ہوتے ہیں اسپورٹس پرسن الگ ہوتے ہیں یعنی کھلاڑی الگ ہوتے ہیں علیحدہ ہوتے ہیں اسپورٹس سائیکولوجی میں ان دو کو کچھ خاص الگ نہیں سمجھا جاتا کوئی بھی شخص کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی میں انوالو ہونے والا انسان ایک ایتھلیٹ کہلا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہم اسپورٹس پرسن بھی کہہ سکتے ہیں ہاں کچھ کھیلوں کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ شاید وہ ایتھلیٹکس نہیں کہلا سکتے البتہ ایتھلیٹکس تمام کے تمام اسپورٹس میں شامل کیا جا سکتے ہیں بہرحال بنیادی مقصد اسپورٹس سائیکولوجی کا یہ ہے کہ جو لوگ فزیکل ایکٹیویٹی خواہ وہ ایکسرسائز ہی ہو اس میں انوالوڈ ہے اور اس میں باقاعدگی سے حصہ لے رہے ہیں اور خاص طور پہ وہ ایک کمپیٹیو نیچر کی ایکٹیویٹی ہے تو اس کو اسٹڈی کیا جائے اور اس پہ ریسرچ کی جائے خواہ وہ ایتھلیٹکس کی کیٹیگری میں آتی ہو یا ٹیم اسپورٹ کی کیٹیگری میں some research findings Although not very strong empirical evidence is available on this issue, some interesting facts are available in research literature. For example, as compared to the non-athletes, the athletes usually score higher on tests of assertion, dominance, aggression and need for achievement. گو کہ اس بارے میں بہت زیادہ ریسرچ ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے اور بہت زیادہ اسٹرانگ ایویڈینس ہمارے پاس موجود نہیں ہے لیکن دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ ایتھلیٹس ہوتے ہیں یا کھلاڑی ہوتے ہیں وہ ڈومیننس میں اور سیشن میں اور کانفیڈینس میں اور اگریشن میں ان لوگوں سے زیادہ اچھا اسکور کرتے ہیں جو کہ نان ایتھلیٹس ہیں athletes score lower on anxiety level depression and fatigue دوسری جانب ڈپریشن یا اینگزائٹی یا فٹیک کھلاڑیوں میں یا ایتھلیٹس میں کم پائی جاتی ہے بہ نسبت ان لوگوں کے جو کہ کھلاڑی نہیں ہے these finding stand more true when the athletes are at a high skill level یہ فائنڈنگس ان لوگوں کے لیے ان کھلاڑیوں کے لیے زیادہ صحیح اسٹینڈ کرتی ہیں جو کہ اپنے اسکل میں اور اپنے کھیل میں ہائی اسکل لیول پر ہیں اگر آپ عام روزمرہ کی زندگی میں گلی محلے میں کچھ کھیل رہے ہیں اور ہفتے میں ایک دفعہ کرکٹ کا ایک میچ کھیل لیتے ہیں تو شاید یہ آپ کے بارے میں اتنے زیادہ درست نہ ہو لیکن عام زندگی کی آبزرویشن کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ کسی اسپورٹ میں یا کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں یا ایکسرسائز میں ریگولرلی انوالو ہوتے ہیں وہ عام طور پر انگزائٹی اور ڈپریشن کا کم شکار ہوتے ہیں اور اگر ان کو یہ مسائل درپیش ہوں تو وہ جلدی ان سے کوپ کر لیتے ہیں اور جلدی ان سے باہر نکل آتے ہیں دوسری جانب جو لوگ کسی بھی طرح کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے اور ان کی زندگی میں کسی طرح کی روبک ایکسرسائز کا کوئی دخل نہیں ہوتا وہ ڈپریشن کا شکار جلدی ہوتے ہیں اور ان کو ڈپریشن سے باہر نکلنا بھی زیادہ مشکل محسوس ہوتا ہے athletes in some sports for example hockey and football are more tolerant of pain as compare to athletes in other sports for example bowling or golf but there is some evidence میں کچھ کھیلوں میں حصہ لینے والے کھلاڑی درد کو زیادہ برداشت کر لیتے ہیں لیکن یہ کہ درد کو برداشت کرنے کی یہ قوت یا یہ ٹالرنس ان کی سکسیس کا باعث ہے یا ان کی سکسیس کا نتیجہ ہے اس پر ابھی بھی ریسرچ کی جا رہی ہے اور کوئی حتمی فائنڈنگ ہمارے پاس موجود نہیں ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کے لیے بہت سی ریسرچ فائنڈنگ اویلیبل ہیں کہ کھلاڑیوں کا درد کو برداشت کرنے کا یا پین ٹالرنس کا لیول باقی لوگوں سے بہتر ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے اسپورٹس سائیکالوجسٹ کا ایک بڑا گول یہ ہے کہ وہ کھلاڑیوں کی پرفارمنس کو امپروو کرنے میں ان کی مدد دے that is one of the task of a sport psychologist is to help and assist the sportspersons, athletes, team managers and coaches in devising ways and utilizing ways and interventions for improving and maximizing the performance of the sportspersons and the athletes. Enhancing and maximizing sport performance. One of the major tasks of a sports psychologist is to assist the trainers, the coaches and the team managers, as well as the sports persons themselves, in raising the level of performance. In this regard, a major portion of research evidence pertains to the arousal level of the sports person. Sports psychologists have also worked in the following areas: enhancing motivation, learning and teaching relaxation techniques, stress management pain control and management overcoming anxiety, enhancing stamina and improving performance sports psychology کی ریسرچ کے بعد مختلف ویریبل سامنے آتے ہیں جن سے یہ دکھائی دیتا ہے کہ بہت سے فیکٹرز ایسے ہیں بہت سے پرسنالٹی ویریبلز ایسے ہیں بہت سے انوائرمنٹل اسٹیمولا ایسے ہیں جن کی وجہ سے کھلاڑیوں کی پرفارمنس متاثر ہو سکتی ہے لیکن ایک چیز جس کو سب سے زیادہ اہم سمجھا گیا اور جس کے بارے میں بہت ریسرچ ایویڈینس اویلیبل ہے تو اس کا تعلق کھلاڑی کی پرفارمنس سے ڈائریکٹلی ہے وہ ہے arousal level of the sports person or the athlete اراؤزل سے مراد ہے ایک ایسی اسٹیٹ جس میں ایک ہائیٹل اسٹیٹ آف ایکٹیویٹی محسوس کی جا رہی ہو اور دیکھا گیا ہے کہ کھیل کے دوران اور کمپٹیشن کے دوران اراؤزل لیول بڑھ جاتا ہے آپ سو رہے ہوں یا تھکے ہوئے ہوں یا فٹیگڈ ہوں یا لتارجی محسوس کر رہے ہوں تو اس وقت اراؤزل لیول بالکل فلیٹ ہو چکا ہوتا ہے یا بہت کم arousal level sports psychology suggest that sports performance can be improved by manipulating arousal level of the one playing in the field arousal level has been found to be related with motivation of the sports person research سے یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ کھلاڑی کی پرفارمنس اور کھلاڑی کی موٹیویشن اور اس میں آگے بڑھنے کی خواہش اور کمپٹیشن کے لیے اس کا جذبہ کافی حد تک اراؤزل لیول کے زیر اثر ہوتا ہے لیکن ایسا بعض صورتوں میں ہوتا ہے بعض میں نہیں اس کا انحصار اس چیز پر بھی ہے کہ کس حد تک راؤزل لیول ایکسپیرئنس کیا جا رہا ہے for sport performance and competition however arousal کھلاڑی کے لیے ضروری ہے اس کی پرفارمنس کے لیے بہت اچھی چیز ہے لیکن بہت زیادہ اراؤزل یا بہت کم اراؤزل ایک نیگیٹو اسٹیمولس کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کا پرفارمنس پر ایک نیگیٹو اثر ہوتا ہے what is arousal arousal is a neutral physiological increased metabolism, more than usual hormone secretion. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اراؤزل ایک فیزولوجیکل کنڈیشن کا نام ہے اس کا احساس کوگنیٹولی ہم محسوس کرتے ہیں ہمارے ذہن میں یا ہمارے دماغ میں اس کی ایک فیلنگ موجود ہے لیکن یہ فیلنگ ایک فیزولوجیکل کنڈیشن کے نتیجے میں ہمارے سامنے ظاہر آتی ہے اور فیزولوجیکل کنڈیشن کیا ہے انسان کا ہارٹ ریٹ بڑھ گیا ہے پلس ریٹ بڑھ جاتا ہے سانس کی رفتار تیز ہو گئی ہے ہارمون سیکریشن زیادہ ہو گئی ہے کچھ فنکشنز رک گئے ہیں وقتی طور پر اور کچھ فنکشنز بہت زیادہ معمول سے زیادہ کام کر رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ سب کچھ کسی اور صورت حال میں بھی ہمارے جسم میں ہوتا ہے the state of arousal is an active sympathetic nervous system or S N S state it is like fight or flight response آپ کو یاد ہوگا جب ہم نروس سسٹم کی بات کر رہے تھے اور اس میں سینٹرل نروس سسٹم کی بات کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پیریفرل اور آٹونک نروس سسٹم کی بات کی تھی تو ہم نے سمپتھیٹک نروس سسٹم کا بھی ذکر کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ جب ہماری باڈی فائٹ یا فلائٹ کی حالت میں ہوتی ہے یعنی اس کو کسی طرح کی ایمرجنسی کا سامنا ہوتا ہے تو سمپتھک نروس سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں باڈی کے کچھ سسٹمز وقتی طور پہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں جیسے کہ ڈائجسٹو سسٹم اور کچھ سسٹمز تیزی سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے کہ سرکولیٹری سسٹم اور ریسپائریٹری سسٹم بلڈ کی سرکولیشن باڈی کی ایکسٹریمٹیز کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے یعنی ٹانگوں کی طرف اور بازو کی طرف کیونکہ فائٹ ہو یا فلائٹ ان حصوں کو اور ان آرگنس کو قوت کی ضرورت ہے کیونکہ یا تو ہم بھاگیں گے یا بہت تیزی سے کوئی کام کریں گے اور کیونکہ بلڈ تیزی سے سرکولیٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم سانس بھی تیزی سے لینا شروع کر دیتے ہیں اور اس سب ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے پلس کا ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے اور ہلک خشک محسوس ہوتا ہے ہارمون کی سیکشن پہلے سے بڑھ جاتی ہے خاص طور پہ پہن کی اراؤزل بھی اسی سب چیزوں کا نام ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی ایتھلیٹ یا اسپورٹس پرسن اپنی پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک کمپٹیشن چل رہا ہے اور جیت اور ہار کا مسئلہ ہے تو اس کا سمپتھیٹک نروس سسٹم ایکٹیویٹڈ ہوتا ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ انرجی کے گشز دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اب ہماری باڈی کو آپٹیمل پرفارمنس کے لیے اور اپنی بہترین پرفارمنس کے لیے ایک سرٹن لیول آف اراؤزل تو چاہیے جس کا مطلب ہے کہ ہمارے سمپتھیٹک نروس سسٹم کو ایک خاص حد تک تو ایکٹیویٹ ہونا ہی چاہیے کیونکہ ہمیں اپنے ہارمونس اس وقت ضرورت سے ضرورت سے تو نہیں معمول سے ذرا سے زیادہ چاہیے اور ہمیں کیونکہ انرجی کی ضرورت ہے اس لیے ہمیں تیزی سے سانس لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارا دل بھی تیزی سے دھڑک رہا ہے بلڈ تیزی سے سرکولیٹ کر رہا ہے تو ایک سرٹن لیول تک جب یہ ہوگا تو باڈی کو جتنا اراؤزل چاہیے وہ اس کو مینٹین کرے گی اس کا فائدہ اٹھائے گی اور اس کے مطابق پرفارم کرے گی لیکن اگر یہ اراؤزل ضرورت سے زیادہ بڑھ گیا مثال کے طور پر اگر آپ بہت زیادہ انگزائٹی محسوس کر رہے ہیں تو اور خوف محسوس کریں تو شاید یہ اراؤزل کا لیول بہت بڑھ جائے اس کی وجہ سے پرفارمنس زیادہ بگڑ سکتی ہے اور وہ نیچے کی طرف آ سکتی ہے دوسری جانب اگر کسی قسم کا بھی اراؤزل نہیں ظاہر ہوا اور سمپتھیٹک نروس سسٹم آپ کو نہیں لگ رہا کہ ایکٹیویٹ ہوا ہے کوئی ایڈرینلین آپ محسوس نہیں کر پا رہے کہ آپ کی باڈی پر اپنا اثر ڈال رہی ہے اور سانس بھی آپ آرام آرام سے لے رہے ہیں دل بھی معمولی رفتار سے یا معمول کی رفتار سے بھی کم رفتار پر چل رہا ہے تو پرفارمنس اچھی نہیں ہو پائے گی how much arousal is good for sport performance although no standard can be fix for it research shows different level سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہاں ہمیں ایک certain level of arousal activity کے لیے چاہیے اور اچھی پرفارمنس کے لیے چاہیے لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ فزیکل ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جس میں ایک کم لیول کا اراؤزل چاہیے کچھ میں ایک نارمل ایوریج لیول کا اور کچھ میں بہت زیادہ ہائی اراؤزل کی ضرورت ہوگی مختلف کھیل اسی طرح سے مختلف کیٹیگریز میں اراؤزل کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ڈیوائڈ کیے جا سکتے ہیں کاکس نے اس سلسلے میں اپنی فائنڈنگز دی according to Cox making a long putt in golf requires a low level of arousal blocking a shot in volleyball requires a slightly higher level making a tackle in football and even higher level is and and a bench in weightlifting requires much much level level of arousal تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن کھیلوں میں اور جن ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ جسمانی قوت درکار ہے اور تمام کی تمام قوت کو کنسنٹریٹ کر کے کسی ایک جگہ پر فوکس کرنے اور اس کو وہاں پر اس کو ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر اراؤزل کا لیول زیادہ درکار ہوگا arousal level and the role of a sport psychologist تو جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا یعنی اسپورٹ سائیکولوجسٹ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اراؤزل لیول کا تعلق کھلاڑیوں کی پرفارمنس سے ہے اور زیادہ اراؤزل لیول ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے کم اراؤزل لیول بھی نقصان دہ ہے اور مختلف ٹاسک کے لیے مختلف لیول کا اراؤزل لیول درکار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسپیکٹیٹرس کا رویہ بھی اراؤزل کو بڑھانے یا گھٹانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے تو یہاں پہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسپورٹ سائیکولوجسٹ کا کیا کردار ہوگا اس کا بنیادی کردار یہی ہوگا کہ کھلاڑی کو اس طرح سے ٹرین کیا جائے کہ وہ سینسٹیو ہو کہ اس وقت میں کس اراؤزل لیول پر آپریٹ کر رہا ہوں اس وقت میرا اراؤزل لیول بہت زیادہ تو نہیں یا بہت کم تو نہیں اور دوسری چیزیں یا دوسری اسٹیمولیشن جو میرے اراؤزل لیول پر اثر انداز ہو رہی ہیں مجھے کس طرح اپنے آپ کو ان سے بچا کر رکھنا ہے sport psychologist makes the sports person aware of and sensitive to their arousal arousal level they are train to maintain at a certain appropriate level a manner that the task being performed remains concentrated upon اس اپروچ کا اور اس انٹروینشن کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ جہاں ایک طرف کھلاڑی اس بات سے آگاہ رہے کہ اس کا اراؤزل لیول کیا ہے اور اس میں کون سے فیکٹرز اثر انداز ہو رہے ہیں اور اس میں بیرونی فیکٹرز کو اپنے اراؤزل لیول پر اثر انداز نہیں ہونے دینا وہیں اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ مجھے اپنی اٹینشن اور کانسنٹریشن اپنی ٹاسک پر مرکوز رکھنی ہے ایسا نہ ہو کہ جس گیند کو میں روکنے کی کوشش کر رہا ہوں کھلاڑی اتنا شور مچائے کہ میں اس گیند کو روک نہ سکوں اور میرا میری ٹیم کے اگینسٹ گول ہو جائے اور کھلاڑیوں کا مقصد تو یہی تھا کہ آپ کی اٹینشن کو ڈسٹریکٹ کر دیا جائے کھلاڑیوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ اپنی کانسنٹریشن کو فوکس رکھے اور غیر ضروری اراؤزل کا شکار نہ ہو knowledge of biofeedback is here they are trained in being sensitive to arousal related indicators for example blood pressure respiration rate heart and pulse rate muscle tension etcetera کھلاڑیوں کو اس بات کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ ان چیزوں سے ان فیزولوجیکل چینجز سے ان انڈیکیٹر سے آگاہ ہوں جن سے یہ معلوم ہو رہا ہو کہ اس وقت میرا اراؤزل لیول کیسا ہے مثلا اگر ان کو بتا دیا جائے کہ اگر آپ کا دل اس رفتار سے دھڑک رہا ہے اور اپنا دل آپ کو بہت تیزی سے بیٹ کرتا ہوا محسوس ہو اور آپ کو پیلپٹیشن محسوس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اراؤزل لیول زیادہ ہے آپ سانس تیزی سے لے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ ہائیلی اراؤز ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سانس ایسا لیں تاکہ آپ کی دل کی دھڑکن بھی کنٹرول میں آ جائے اور آپ کی باڈی کو غیر ضروری آکسیجن نہ ملے اور اس کو غیر ضروری ایفرٹ نہ کرنی پڑے ایسا کرنے کے لیے بایو فیڈ بیک اور اس طرح کی دوسری تکنیک کا بھی استعمال کیا جاتا ہے جس میں مختلف طرح کی مشینری اور اکوپمنٹ کو استعمال کیا جاتا ہے اس لیے کہ کھلاڑی محسوس کر سکے کہ کس وقت اس کے فیزولوجیکل فنکشن کی کنڈیشن کیا ہے مثال کے طور پر اس وقت میری ہارٹ بیٹ کس ریٹ پر جا رہی ہے میرا بلڈ پریشر کیا ہے میرا دل کس رفتار سے دھڑک رہا ہے اور میں ایک منٹ میں کتنی بار سانس لے رہی ہوں there is abundant evidence available that suggest and that has proved that human beings can gain control over even their involuntary functions اس وقت ہمارے پاس بہت سی ایسی ریسرچ ایویڈینس موجود ہے جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان ٹریننگ کے ذریعے اور سینسٹائز ہونے کے ذریعے اپنے انوالنٹری فنکشنز کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے ہمارا ہمیشہ سے یہ خیال تھا کہ ہم صرف والنٹری فنکشنز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اپنی دانستہ حرکات کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور جو انوالنٹری فنکشنز ہیں اس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے لیکن دیکھا گیا ہے کہ کوشش سے اور ٹریننگ سے اور بایو فیڈ بیک سے اور دیگر اپروچ سے اور میڈیٹیشن سے اور ریلیکسیشن سے ہم اپنے دل کی دھڑکن کو کنٹرول کر سکتے ہیں سانس کی رفتار کو کنٹرول کر سکتے ہیں اپنی ڈائجسٹو سسٹم کی ایکٹیویٹی کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور بلڈ پریشر کو کم کر سکتے ہیں اگلی چیز جو اسی بات سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ کہ اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ کھلاڑیوں کی سائیکولوجیکل کریکٹرسٹکس کیا ہیں کون کون سے فیکٹر ان کی پرفارمنس کو متاثر کر سکتے ہیں اراؤزل کا کیا رول ہے اور بیرونی فیکٹرس کس طرح سے اراؤزل کو بڑھا سکتے ہیں یا گھٹا سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری انفارمیشن ہمیں استعمال کرنی چاہیے کھلاڑیوں کی پرفارمنس کو امپروو کرنے کے لیے اسپورٹ سائیکولوجی میں بہت سی ریسرچ اس چیز پر کی گئی ہے اور بہت سا کام اور ٹریننگ اس سلسلے میں کی جا رہی ہے کہ کھلاڑیوں کی پرفارمنس کو میکسیمائز کیسے کیا جائے اس کے لیے بہت سے طریقے سامنے آئے ہیں جن میں سے ہم مینٹل پریکٹس کا ذکر ابھی آپ سے کریں گے mental practice helping sport persons give peak performance sport psychologist have devised strategies for helping athletes and others in reaching and maintaining peak performance peak performance سے مراد ہے کہ کھلاڑی جو آپٹیمل یا میکسیمم لیول کی بہترین پرفارمنس دکھا سکتا ہے جتنا کہ اس میں پوٹینشیل ہے وہ پیک پرفارمنس کہلائے گی اور اسپورٹس سائیکالجز کا کام یہ ہے کہ کھلاڑی کو اس طرح سے اسسٹ کیا جائے ہیلپ کیا جائے ایجوکیٹ کیا جائے اور ٹرین کیا جائے کہ وہ پیک پرفارمنس کی جانب جائے research suggest that mental practice involving imagery accompanied by actual physical practice is helpful in learning improving improving and maintaining performance بہت سی ریسرچ کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر کھلاڑی یا ایتھلیٹس یا کوئی اور فزیکل اسکل سیکھنے والے لوگ مینٹل پریکٹس کریں اور یقیناً اس کے ساتھ فزیکل ایکچوئل پریکٹس بھی کریں گے اگر وہ ایسی مینٹل پریکٹس کرتے ہیں جس میں امیجری کا استعمال کیا گیا ہے تو ان کی پرفارمنس پہلے سے کہیں بہتر ہو جاتی ہے یہاں پر مینٹل پریکٹس اور امیجری سے مراد یہ ہے کہ آپ مینٹلی اپنے ذہن میں وہی ایکٹیویٹی اور وہی اسکل بار بار دہرائیں اس کی ریہرسل کریں جو کہ آپ نے ایکچولی فیلڈ میں یا اسٹیڈیم میں یا ارینا میں یا آڈیٹوریم میں کرنا ہے آپ ایکچولی بھی اس کی پریکٹس کریں گے جب آپ وہاں پہ جائیں گے ہر روز نیٹ پریکٹس کے لیے جاتے ہیں آپ پریکٹس کرتے ہیں وہ بھی کرنی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے مینٹلی بھی اس کو ریہرس کیا ہے تو آپ کی پرفارمنس پہلے سے بہتر ہوگی mental practice and sport performance rehearsing the task mentally imaging oneself in the actual field functions of mental practice mental practice کے بہت سے فوائد ہیں اور وہ کئی طرح سے کھلاڑی کی پرفارمنس پر ایک پازیٹو اثر ڈالتی ہے when the the task at hand is rehearse mentally this image of scenario to occur later اگر آپ نے اپنے کھیل کی اپنی اسکل کی مینٹل پریکٹس کی ہے اور اس کو اپنے آپ کو امیجن کیا ہے ایکچوئل فیلڈ میں یا اسٹیڈیم میں تو نہ صرف یہ کہ آپ کو اسکل کی پریکٹس ہوگی بلکہ آپ کو یہ بھی محسوس ہو جائے گا کہ وہاں پہ جا کے آپ کس طرح سے محسوس کریں گے کیا سچویشن ہوگی کیا سیناریو ہوگا ایک طرح سے آپ وہاں جانے کے لیے مینٹلی ہوں گے to negative thoughts that may interfere with performance are reduce بہت سی ایسی نیگیٹو فیلنگ اور تھاٹس جو آپ اس وقت ایکسپیرئنس کر سکتے ہیں جب آپ پہلی دفعہ میدان میں جائیں اگر آپ نے مینٹلی ریہرس کر لیا ہوگا تو ان میں سے بہت سی اب آپ کو اس وقت پیش نہیں آئیں گی جب آپ ایکچولی فیلڈ میں جائیں گے through the sports person can rehearse part part in team sport بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں یا بہت سی کھیل ایسے ہیں جو آپ ایک ٹیم کی صورت میں کھیلتے ہیں ضروری نہیں کہ ہر وقت ٹیم کو اکٹھے پریکٹس کرنے کا موقع ملے اگر آپ نے اس کو مینٹلی ریہرس کر لیا ہے تو بہت سی چیزیں جو آپ نے ٹیم کے ساتھ مل کر کرنی تھی اور اس وجہ سے نہیں کر سکے کہ سب لوگ اکٹھے نہیں تھے اگر آپ نے اس کو مینٹلی کر لیا تو کافی حد تک آپ کی تیاری ہو جائے گی اور ریہرسل ہو جائے گی goals mental practice with imagery کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کو اپنی مشکلات اور آپ کی خامیاں اور کمزوریاں اور شارٹ کمنگس محسوس ہو جائیں گی اور آپ ان کو ٹھیک کر لیں گے اور ان سے آگاہ رہیں گے ایک اور انٹرسٹنگ ایریا جس میں اسپورٹ سائیکولوجی میں ریسرچ کی گئی وہ ہے ہوم فیلڈ ایڈوانٹیج یہ ایک کامن آبزرویشن ہے کہ اور ہمارا عام طور پہ خیال بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی ٹیم اپنے ہوم گراؤنڈ میں کھیلتی ہے تو اس کو ایڈوانٹیج حاصل ہوتی ہے کیونکہ اس کو سارے اسپیکٹیٹرس کی اور ساری پاپولیشن کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے کیونکہ وہ وہاں پر موجود ہے اور اس کی پرفارمنس کو دیکھ رہے ہیں اسپورٹ سائیکولوجی میں اس کے بارے میں مختلف طرح کی ریسرچ فائنڈنگ ہمیں دکھائی دی ہیں اور سب کی سب اس کامن آبزرویشن کو سپورٹ نہیں کرتی ہوم فیلڈ ایڈوانٹیج یعنی اپنی ہوم گراؤنڈ یا اپنی ہوم فیلڈ میں کھیلنا اور اس کی ایج حاصل کرنا the phenomenon of home field advantage it is a common observation that athletes and sports persons perform better and are more relax when playing in home ground خیال کیا جاتا ہے کہ کھلاڑی جب ہوم گراؤنڈ پر کھیلتے ہیں تو زیادہ ریلیکس ہوتے ہیں ایٹیز ہوتے ہیں کم پریشر محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے گھر میں کھیل رہے ہوتے ہیں اور کیونکہ ان کے سپورٹرز وہاں پر موجود ہوتے ہیں لیکن ریسرچ ایسا نہیں کہتی psychological research does not provide hundred percent solid support to this observation mix available are available regard research has shown levels of the home team bad the point of maximum efficiency یعنی اگر آپ اپنی ہوم گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں اور آپ کے سپورٹرس اور آپ کے اپنے شہر اور اپنے ملک کے لوگ بہت زیادہ شور مجا رہے ہیں بہت زیادہ نعرے بازی کر رہے ہیں آپ کو اکسا رہے ہیں کہ تم ضرور چکا لگاؤ یا ضرور اس کو تم بولڈ کر دو تو اس کا ضروری نہیں کہ ایک پوزیٹو اثر ہو بلکہ دیکھا گیا ہے کہ اس سے بعض اوقات اراؤزل لیول اتنا بڑھ جاتا ہے that it goes beyond the maximum efficiency level of the sports person or athlete یعنی جو اس کو اراؤزل لیول ایک بہترین پرفارمنس کے لیے چاہیے تھا اس سے کہیں زیادہ وہ اراؤزل لیول بڑھ جاتا ہے ظاہر ہے جس کا ایک منفی نتیجہ ظاہر ہوگا this the negative effects of playing on the home ground One possible fallout may be that the athletes feel more under pressure as they feel they are expected to perform at their best, and no one is going to forgive a mistake. According to Mahoney, while commenting on Olympic athletes, at this level of competition, the difference between two athletes is 20% physical and 80% mental. Mental practice can help overcome this problem. مختصراً یہ کہ آپ اپنی ہوم گراؤنڈ پر کھیل رہے ہیں آپ کے اپنے ملک کے لوگ آپ کے شہر کے لوگ آپ کے لیے شور مچا رہے ہیں اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت اعلیٰ پرفارم کریں ہو سکتا ہے کہ اس سب کا پازیٹو کی بجائے ایک نیگیٹو نتیجہ ظاہر ہو کیونکہ لوگوں کے خیال میں تو وہ آپ کی انکریجمنٹ کے لیے کر رہے ہیں آپ کو جوش دلانے کے لیے ایسا سب کچھ کر رہے ہیں لیکن آپ یا جو کھلاڑی ہے وہ بہت زیادہ انڈر پریشر ہو جاتا ہے وہ بالکل بھی ریلیکس محسوس نہیں کر پاتا وہ اپنی گیند پر یا جس چیز کے ساتھ بھی وہ کھیل رہا ہے اس کے اوپر کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہا ٹیم اسپرٹ جو ہے وہ شیٹر ہونے لگ جاتی ہے اور اس کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ لوگ مجھ سے بہت زیادہ توقع کر رہے ہیں بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں اور اگر میں نے کوئی غلطی کی تو یہ غلطی معاف نہیں ہوگی یہ چیز کھلاڑی کو بجائے اس کے کہ اچھی پرفارمنس کی طرف لے جائے یہ اس کو اتنا پریشرائز کرتی ہے اور اراؤزل لیول اتنا بڑھ جاتا ہے یعنی وہ بےچارا فائٹ اور فلائٹ کی سچویشن میں پھنس کر رہ جاتا ہے اس حد تک کہ جو انرجی اس کو اچھا پرفارم کرنے کے لیے چاہیے تھی وہ اس کی حد سے باہر نکل جاتا ہے جو انرجی ٹانگوں میں تیز بھاگنے کے لیے چاہیے تھی اس کی بجائے اتنی زیادہ اراؤزل ہو جاتی کہ اس کی ٹانگیں کاپنا شروع ہو جاتی ہیں کھلاڑی بھی انسان ہے وہ ان سب چیزوں کو اس وقت نہیں جان سکتا اسپورٹ سائیکولوجسٹ کا کام یہی ٹریننگ دینا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہو تو you should concentrate upon just your skill your task and your performance and just forget about the external stimulation اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اسپورٹ سائیکولوجی آج اتنی پاپولر ہوتی جا رہی ہے اسپورٹ سائیکولوجسٹ کی مدد کی وجہ سے بہت سی ٹیموں نے بہت سے کوچز نے اور بہت سے ٹرینرز نے اپنی ٹیموں کو پہلے سے بہت بہتر بنایا بہت اچھا فارم کیا اور ان کی پرفارمنس کو امپروو کیا اسپورٹس کی کانٹریبیوشن کی وجہ سے آج اس کو ایک پاپولر برانچ آف کا درجہ حاصل ہے اسپورٹس کی مدد سے اور اسپورٹس سائیکالوجی کے نالج کی مدد کی وجہ سے بہت سے کھلاڑیوں کی پرفارمنس بہتر ہوئی بہت سی ٹیمیں پہلے سے بہتر ہوئی بہت سے گروپس پہلے سے اچھا پرفارمنس کرنا شروع کر دیا اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سائیکالوجی کے اور بہت سے سب ایریاز میں سائیکالوجسٹ نے اتنے ریسرچ کی ہے اور اس طرح کی نئی انٹروینشن ڈیوائز کی ہیں کہ جس جس ایریا میں بھی ان کی اپلیکیشن تھی وہاں پر لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لونگ بہتر ہو گیا لوگوں کی پرفارمنس بہتر ہوگی ان کی ابلٹی اور ان کا اسکل لیول پہلے سے امپروو ہو گیا اگلے لیکچر میں اسی طرح کے کچھ ایریاز کے بارے میں بات کریں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ